فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو انبیاء کرام کی جماعت پر خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس مخلوق کو اپنی خصوصاً عبادت کے لیے بھیجا وہ دو مخلوقات ہیں جن میں سے ایک کو ہم انسان اور دوسرے کو جنات کے نام سے جانتے ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہی دو مخلوقات کا تذکرہ خاص کر کے قرآن میں کیا چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہیں یا پھر اللہ کے حکم کی پابند نہیں ہے نہیں وہ بھی ہے لیکن خاص کر کے انسانوں کا ذکر کیا جنات کا ذکر کیا نمبر ایک یہ کہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ ان کے یہاں بھیجے جانے کا مقصد عبادت ہے نمبر دو چونکہ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کی اپنی خواہش بھی ہے اپنا اختیار ہے کچھ چیزوں کو وہ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور کچھ چیزوں کو چاہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے خاص کر ان کا ذکر کیا تاکہ وہ متنوع ہو جائے کہ اس کام میں ان کو اختیار نہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا کیوں ہے عبادت کے لیے مقصد عبادت کرنا ہے اب اگر یہاں ہم مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے خرابی ہے اس کی مثال ایک امتحان ہال سے لے کوئی بندہ ایگزام ہال میں داخل ہوا مقصد کیا تھا کہ سوالات پڑھتا صحیح جوابات دیتا تاکہ اچھے مارکس لائے اب ایک بندہ آیا آ کر اس نے وقت گزاری کی حاضری لگوائی اور چلا گیا کیا یہ اس شخص کے عقل مند اور اچھے ہونے کی دلیل ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہاں آنا اور آ کر چلے جانا مقصد نہیں مقصد یہاں آ کر مقصد کو پورا کر کے تب جانا اصل مقصد ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ پر لگا رہے کب تک لگا رہے دو دن چار دن یا پھر ایک ہفتہ کیا اور ایک ہفتہ چھوڑ دیا یا پھر ایک سال بہت اچھے سے کیا پھر دوسرے سال لگ گئے اپنے کام میں ایسا نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے آپ کا انتقال ہو جائے آپ رب تک پہنچ جائیں انسان جب سے بالغ ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک اس کی وفات نہیں ہو جاتی ہے تب تک اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلنے کا پابند ہے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھی چلے گا دنیا سے بھی لے گا دنیا بھی کمائے گا لیکن اصل مقصد دنیا کمانا نہیں ہے اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی اصل مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے ایک قدم چلنے کے لیے بھی ایک اصول بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ایک قدم چلنے کے لیے بھی اصول بنایا ہے مثال کے طور پر ہم صبح سے لے کر رات سونے تک اپنی زندگی کو ایک ایک قدم پر دیکھیں کوئی ایک قدم ایسا ہو جو اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون سے خالی ہو صبح اٹھے اٹھتے ہیں تو اللہ کے ذکر پر پھر اس کے بعد ہمارا کام جو عمومی طور پہ ہم کرتے ہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین کے قانون کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم حلال کمائیں گے حرام نہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں بات آئے کہ جو اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے اس نے ہمیں عبادت کا بھی حکم دیا ہے تو ہم وہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے وہ غلط نہیں ہو ہم جھوٹ نہ بولیں گالی نہ دیں برا نہ کہیں حتیہ کہ کسی کے بارے میں برا سوچے بھی نہیں یہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی رہنمائی اس بات کو بتاتی ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اللہ رب العالمین نے اچھے سے ہمیں بتایا کہ ان کو کیسے گزارا جائے اور کس طرح سے زندگی میں چلا جائے اب یہ مختصر سی تمہید اس بات کے لیے تھی کہ اللہ رب العالمین نے اصول نازل کیا ہے قواعد اور رولز نازل کیے ہیں بتا دیا کہ ہمیں کس طرح سے دنیا میں زندہ رہنا ہے چلنا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کریں یہ قاعدہ بتا دیا اللہ نے اپنی طرف سے کوئی اب نہیں بنائے گا اس زندگی میں جس زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اتنے قواعد بتائے اور بنائے جنہیں ہم قید سمجھتے ہیں جنہیں ہم قید سمجھتے ہیں دراصل وہ ہمارے لیے آزادی ہے ہم یا تو اللہ کے غلام ہوں اللہ کی قید میں آئے یا پھر اپنے نفس کے غلام ہو اپنے نفس کی قید میں آئے اگر ایک آدمی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا ہے تو اللہ کا غلام ہے اللہ کی قید میں اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلے گا یا اپنے جیسے کسی شخص کے بنائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق چلے گا غلام کس کا ہوا پھر وہ انسان کا اپنے جیسے اور کس کا غلام ہونا زیادہ بہتر ہے خارج کا یا مخلوق کا جس نے سب کو پیدا کیا جو بے نیاز ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس کا غلام ہونا زیادہ بہتر ہے یا اس کا جو آپ کی طرح محتاج تھا اور آپ ہی کی طرح انسان تھا یہ یقیناً ہماری غلط فہمی نہیں کہیے غلط فہمیوں کا مجموعہ کہہ لیجیے جس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اصول کو اپنے لیے قید سمجھا ہے جبکہ وہ ہمارے لیے آزادی ہے انسانوں کی غلامی سے آزادی اور نجات دلا کر اللہ رب العالمین کی راہ پر لگا دیں تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لیے اصول و قوانین مقرر کیے اس اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایک آدمی جب زندہ رہے گا تو اسے کھانے پینے کی حاجت ہوگی دنیا میں چلے گا بازار میں جائے گا اپنے اہل و عیال میں مشغول ہوگا رشتہ داروں میں مشغول ہوگا تمام چیزیں ہمارا رب جانتا ہے اللہ عالم امن خلق کیا اللہ رب العالمین اس کو نہیں جانتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اب یہ تعجب خیز بات ہوگی نا کہ ہم یہ کہیں گے کہ جس شخص نے مثال کے طور پر کوئی موبائل فون بنایا ہے وہ اس کے کسی فلاں فنکشن کو نہیں جانتا ہے بنایا اس نے ہے اور وہ اس کو چلانا نہیں جانتا ہے یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے عقل بھی تسلیم نہیں کرے گی کیوں کیونکہ جو شخص کسی چیز کو محنت کر کے کریٹ کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک باریکی کو بھی جانتا ہے جو اللہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا وجود بخشا کریٹ کیا ہے وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اس کو کہاں پر کیا پرابلم ہوگی گیا اس کی کیا سولوشن ہے یا اس کا کیا حل ہے وہ لطیف الخبیر وہ بہت زیادہ باریک بھی ہیں ہر ایک باریکی کو بھی جانتے ہیں اور ہر ایک چیز کی اچھے سے خبر رکھتے ہیں اب آئیے ہم نے مختصرا کیونکہ دین سے دوری یہ غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے کہ دین انسان کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے صحیح فہم کیا ہے کہ دنیا انسان کو دین سے کاٹتی ہے دین انسان کو دنیا اور دین دونوں دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے صحیح فہم یہ ہے اور کس طرح سے وہ انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی کچھ اور آپ آئندہ بھی کبھی سنیں گے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی زندگی کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک کو ہم نعمت کے نام سے جانتے ہیں اور ایک کو مصیبت کے نام سے جانتے ہیں اور کوئی بھی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے جس کو ان دونوں سے دو چار نہ ہونا پڑے ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ہر ایک شخص کبھی اس کو نعمتیں آتی ہیں کبھی پریشانیاں آتی ہیں زندگی جب تک ان چیز دو چیزوں سے نہیں ملے گی زندگی نہیں ہوتی صرف اچھائی صرف نعمتیں صرف بھلائیاں جنت میں صرف پریشانی صرف برائی صرف خرابی جہنم کے اندر دنیا دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن کسی کے نعمت میں ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے اور نہیں کوئی اگر مصیبت میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی برا ہے اسی طرح اس کو الٹا بھی سمجھے کوئی اگر مصیبت میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی اچھا ہی ہے اور کوئی اگر نعمت میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی برا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے اب جبکہ زندگی ان دونوں چیزوں سے مل کر بنی ہے اور دونوں چیزیں انسانوں کو آئیں گی تو زندگی میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جس سے ہماری زندگی بہت اچھی پرسکون بہترین خوشگوار رہ سکے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیسہ انسان کو وقتی آرام تو دے سکتا ہے لیکن اس کو خوشگواری محسوس نہیں ہوگی پیسہ انسان کو جسمانی آرام دے سکتا ہے لیکن روحانی آرام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور طریقہ ہے کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس زندگی میں خوشی حاصل کریں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک آدمی ہے جو راستے پر ہے دو وقت کا بھوکا ہے وہ اس شخص سے زیادہ خوش ہے اور ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے جو پیسوں میں کھیلتا ہے لاکھوں اس کا خرچ ہے یومیہ پر ڈے لیکن اس کے باوجود زیادہ خوش وہ ہے جو دو وقت بھوکا رہتا ہے تو خوشی کا راز پیسہ نہیں پھر خوشی کا راز ہے کیا اللہ رب العالمین نے جواب دیا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا حیاتا نہ جو کوئی بھی ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے اچھی زندگی دیں گے خوشگوار اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بہت ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس خوشی بہت ہوتی ہے جس کو بیماری آتی ہے تب بھی مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے جس کو فخر و فاقہ آتا ہے تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جس کو نعمتیں ملتی ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں تو یہ جو پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پیسہ ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو روحانی سکون ہوگا اندر سے جب خوشی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہوتی ہے انسان کے چہرے پر اور ہوٹوں پر تو اب آپ نے راز سمجھا کہ خوشگوار زندگی کا راز ایمان اور نیک عمل ہے اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے آج کے اس درد کا خلاصہ بیان کیا دین پر رہنا دین پر ثابت قدم رہنا استقامت اختیار کرنا صحیح عقیدے کے اوپر برقرار رہنا اچھی زندگی کا یہی راز ہے یہ بھی اختصار ہے جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو دین سے مکمل طور سے دور ہے ایک دم نہیں مانتے اللہ کو اللہ اللہ بول کے کچھ ہے ہی نہیں تم لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہو تم نے اللہ کو دیکھا ہے تم کو کیسے معلوم کہ اللہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جو اپنے باپ کے باپ ہونے میں شک کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ہم انہی کے نسخے سے پیدا ہوئے آپ کو یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ کر کے وہ کام چلا لے گا یا اپنے باپ کا پتہ کر لے گا ڈی این اے ٹیسٹ بھی تحقیق کے مطابق کئی بار غلط ہوئی ہے مشین ہے اور مشین مشین پر کون بھروسہ کرتا ہے اور آج کل لوگ انسانوں سے زیادہ مشینوں پر اور اللہ سے زیادہ انسانوں پر بھروسہ کرتے بہرحال کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو دین کو مکمل طریقے سے دین سے دور رہتے ہیں اس کو عربی میں اعراض کرنا کہتے ہیں ایسے لوگ ہم انہیں شرعی زبان میں اصطلاح میں کافر کہتے ہیں جو دین سے مکمل طریقے سے باہر رہتے ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ اے نبی ان آ رضو اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ انہیں سخت چیخ کا عذاب آئے گا جس سے میں تم کو ڈراتا ہوں فکل انضو تم اور اللہ العالمین نے ایسے کافروں کے بارے میں قرآن میں بیان کیا قوم سبا کر کے ایک قوم کی اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی اللہ العالمین فرماتا ہے لقد کا علی سب ان کی مس آیا قوم سبا کے لیے ان کے گھر میں یا ان کی بستی میں عبرت ہے نشانی جنتان نتان جو اللہ رب العالمین نے باغ دیے تھے ایمین و شمال دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اب آپ غور کیجئے کہ ایک شہر ہے جس شہر کے دونوں طرف دائیں بھی بائیں بھی باغیچے اور ایسا نہیں جو آج کل ہوتا ہے پاس نہیں پھل پھول والا کہ جس سے انسان اپنی ضرورت پوری کرے ایسا باپ تھا اور اللہ العالمین کہتے ہیں کلو میں رسک رب دیکھوں کھاؤ تمہارے رب کا رسک ہے اس میں سے کھاؤ ساتھ میں وشکرو رہ رب کا شکریہ ادا کرو بل رتم پاکیزہ اور اچھا شہر اور بخشنے والا رب کیا کیا ان لوگوں نے پتا ہے اللہ رب العالمین نے جب نعمتیں عطا کی تو اعراض کیا دین سے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دو جنتیں جو دو باغیچے عطا کیے تھے ان دونوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے پھر ان کو کہ جن کے میوے تلخ اور بہت کڑوے تھے اور کچھ جھاؤ تھے جھاگ تھے اور بیری کے کچھ پتے تھے یعنی پہلے اللہ نے نعمتیں عطا کی جب اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکریہ کے طور پر ایمان نہیں لائے تو کیا کیا نعمت کو مصیبت سے بدل دیا تو جو کوئی بھی دین کو نہیں مانتا ہے خوش نہ ہو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اس کی نعمت کو اللہ مصیبت اور زحمت سے بدل دے جو آج آپ کے پاس کھانے کی چیز ہے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو آپ کے لیے زہر بنا دے جس کا استعمال کرنا آپ کے لیے مصیبت والا ہو تو دین سے اگر کوئی مکمل طور پر دوری اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس کو آتا ہے کہ اس کے لیے جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی مصیبت بن جاتی ہے جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا یا اللہ رب العالمین انہیں سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے جو اللہ نے پچھلی قوموں کو دیا اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے مکمل طور سے تو دور نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ دوری اختیار کرتے ہیں ان میں کئی ایک قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر دین ان کے من کے مطابق ہوا عقل کے مطابق ہوا رائے کے مطابق ہوا کہتے ہیں بہت بہترین ہم یہی چاہتے تھے یہی دین سب سے اچھا ہے اللہ رب العالمین اب سب کو سنائیں گے کہ دیکھیے ہم نے جو کیا اللہ العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا اور جہاں بات ان کی رائے کے خلاف ہو گئی من کے الٹا ہوئی الٹی ہوئی بات تو پھر اس کے بعد دین ان کے لیے برا ہو جاتا ہے در حقیقت یہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں اپنی عقل کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان صحیح سے نہیں لایا بلکہ انہوں نے اپنی عقل پر اپنی خواہشات پر ایمان لایا ہوا خواہش نے جو کہا وہ بہتر اللہ نے جو کہا وہ بہتر نہیں ہے ان کے نزدیک اور ایسے لوگ اگر ایمان لانے کے بعد دین سے باہر نکل جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کر دیجئے اس شخص کی یا بیان کر دیجئے اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ آیات عطا کی فن سر قبینہ تو اس نے اس کو سن کر سمجھ کر باہر نکل گیا اور جب کوئی شخص دین سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا فعت او شیطان فقان امین الغابین تو اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ بھٹک گیا ولو وا اگر ہم چاہتے لڑفا انا بہا ہم ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کرتے اگر اللہ چاہتے تو آیات کو سن کر آدمی ایمان لاتا اور ایمان لا کر دنیا اور آخرت میں اس کا نام بلند ہوتا اس کو بلند مرتبہ ملتا لیکن نہیں ہوا ایسا کیوں کیونکہ اس شخص کا جو انٹینشن تھا مقصد وہ دین کو ماننا نہیں اپنی عقل کو ماننا تھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو دین سے مکمل طریقے سے تو نہیں نکلتے لیکن اگر دین کی بات ان کے من کے خلاف ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری عقل میں بات نہیں سما رہی ہے یہ بات میری سمجھ کے خلاف ہے یہ بات میری عقل کے خلاف ہے سوال یہ ہے دین کس نے بنایا ہے دین کس نے بنایا ہے اللہ نے اللہ نے عقل کس نے بنایا اللہ نے عقل خالق ہے مخلوق ہے مخلوق ہے اور دین کی بات کس کی بات ہے اللہ کی بات ہے عقل کی بات کو ماننا کس کی بات کو ماننا ہے خالق یا مخلوق کی مخلوق کی اور دین کی بات کو ماننا کس کی بات کو ماننا ہے خالق کی اب آپ سمجھ گئے فرق کہ انسان جب اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے تو کہاں وہ غلطی کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو مصیبتیں آتی ہیں اور کس طرح سے وہ دین سے دور ہوتا رہتا ہے بہرحال ایسے لوگ جو اپنی عقل کو یا اپنی خواہشات کو مانتے ہیں اگر بات ان کے مطابق ہوئی تو بہت بہتر بات ان کے خلاف ہوئی تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کو نہیں مان سکتے حق ان کے لیے ہوا تو اچھا ہے اور حق ان کے خلاف ہوا تو نہیں ہم نہیں مانیں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں اس کو بیان کیا ہے کہ اگر حق ان کے لیے ہوا یا تو الہی مدعنین تو آتے حق کو لینے کے لیے کیونکہ حق ان کے لیے ہے تو جو شخص دین کو اس طریقے سے مانتا ہے ایسا شخص صحیح مسلم نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے جو جب اللہ رب العالمین نعمتیں نازل کرتا ہے تو دین پر ہوتے ہیں مصیبتیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھیجتا ہے تو دین پر ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور جب نعمتیں دیتا ہے تو دین سے باہر بھاگ جاتے ہیں یا دور بھاگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تبدیل کی ہے اللہ فرماتے فلولا فل سنا ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جب سختی اور پریشانی انسان کے پاس آتی ہے تو یہ آ کر گر گراتے ہیں اور روتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے پاس کب آنا زیادہ بہتر ہے جب اللہ رب جب انسان کو مصیبت ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ اللہ کے پاس آئے اور جب اللہ رب العالمین نعمتیں نازل کرے تب انسان شکرانے کے طور پر اللہ کے قریب آئے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تو کیوں نہیں ہمارے قریب آئے روتے گڑ گڑاتے لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا پتا ہے کیوں ولا کن قطر کو دل بہت سخت ہے اور دل کیسا سخت ہے پتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ آگ پر گوشت کو اگر رکھتے ہیں آدھے گھنٹے میں پک کر تیار ہوتا ہے گل جاتا ہے پتھر کو رکھتے ہیں تو نہیں تیار ہوتا ہے وہ ایک ذرا بھی نرم نہیں ہوتا ہے اب آپ غور کریں انسان کا دل اس کے جسم میں سب سے کمزور چیز ہے سب سے نرم چیز ہے اگر دل کو آپ آگ پر کچھ دیر رکھیں گے وہ پک کر تیار ہے اس کا مطلب ہے کہ گرم چیز سے آگ سے کوئی بھی ایسی چیز جس کی صفت ہے کہ وہ نرم ہو نرم ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اس دل کو نرم کرنے کے لیے سخت کوئی چیز نازل نہیں کی کوئی پتھر والی چیز نازل نہیں کی کہ پتھر مار کر دل کو نرم کیا جائے ہتھوڑے کی چوٹ دے کر نرم کیا جائے بلکہ اپنا نرم اور بہترین کلام نازل کیا اور کتنا نرم کلام کہ لوگ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں نرمی کے ساتھ بلاتے ہیں کہ آؤ ہم بخشتے ہیں لا تسو من رحمت اللہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا نرمی کے ساتھ آؤ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے توبہ کرو لا تیاسو من رحمت اللہ من اللہ نا امید نہیں ہونا ہے اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو کہا تاکہ دل ہمارا نرم ہو جائے لیکن دل ہمارا اتنا سخت ہے کہ اللہ کے نرم کلام سے وہ نرم نہیں ہو سکتا تو پھر آخرت میں آپ کے ذریعے ضرور نرم ہوگا جب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا یا تو آج نرم کروائیے اللہ کے کلام کے ذریعے یا پھر جہنم تو ہے ہی اس کو نرم کرنے کے لیے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ نے جو نازل کیا اس کے لیے نرم ہو جائے آیا ہے وقت اللہ کا کلام آیا اللہ نے کہا وہ عید اللہ جمیا لوٹو اللہ کی طرف واپس آؤ بلا رہے اللہ پیار کے ساتھ محبت سے اگر اب بھی وقت ہمارے لیے نہیں آیا تو پھر اور وقت نہیں ہے پھر ہم کو اس گئے ہوئے وقت پہ افسوس ہوگا تو میرے بھائیوں انسان جس طرح مصیبت کے وقت میں اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے اسی طرح اچھے وقت میں بھی قریب ہو تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ بعض لوگ برے وقت میں بھی اللہ کے قریب نہیں آتے ہیں ولا کن قصب کو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایسے لوگوں پر نعمتیں نازل کرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں پھر اس کے بعد دنیا میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں حستا اذا فتحنا علیہم بابن شدید اللہ العالمین نے فرمایا فلما به فتحنا علیہم ابوا اذا کلی بما اوتوا اخذناهم بغتہ کہ جب وہ لوگ بھول گئے سب کچھ جس کی اللہ رب العالمین نے انہیں تبدیل کی تھی تو ہم نے بہت نعمتیں دی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا یہاں تک کہ جب اس میں مشغول ہو کر خوش ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا یہ اچانک پکڑ یہ غفلت میں پکڑ یہ اس کو آتی ہے جو اللہ رب العالمین کو بالکل بھول جاتا ہے جو نعمتوں کو اپنے لیے صرف اچھائی کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نعمتیں ہمارے لیے مصیبت ہیں تو نعمتیں ہمیشہ اچھائیوں کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے شاید میں بیان کیا کہ ہم انہیں تمام چیزیں دیتے ہیں ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ سب میں جب ملوث ہو جاتا ہے مشغول ہو جاتا ہے تو اچانک اسے پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے اور جس طرح سے مصیبت میں اللہ رب العالمین کو نہ بھولے اسی طرح سے اچھائی کے وقت بھی اللہ کو نہ بھولے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے چاہیے کہ وہ اچھائی کے وقت میں آسانی کے وقت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرے تو اللہ رب العالمین کے قریب ہونا اس وقت جب آپ کے اوپر اللہ خوب انعامات کر رہے ہوں اس وجہ سے مصیبت کے وقت میں کی گئی دعا اللہ رب العالمین قبول کریں گے یہ چند ایک پہلو جس کو ہم نے آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ لوگ کس طرح سے دین سے دور ہیں اور کن کن انداز میں دین سے ہٹ کے ہیں اب ان میں ایک بعض لوگ بچ جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ پر ہوتے ہیں لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی راہ پر ہوتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی آسانی کے حساب سے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں ہم اپنی آسانی کے حساب سے پانچ وقت کی نماز یا چار وقت کی نماز جمع کر کے رات میں گھر میں پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکموں سے دور ہونے کا ایک پہلو ہے اس کا اللہ کے دین پر عمل ہماری سمجھ کے حساب سے نہیں ہوگا اللہ کے دین پر عمل اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تب اللہ کی بتائی ہوئی جنت ملے گی ورنہ ہمیں وہ جنت نہیں ملے گی جو اللہ رب العالمین نے بنائی یا کم از کم ہمیں اللہ رب العالمین نے جو اسٹیج چھوڑنے پر یا غلط کام کے کرنے پر یا نیکیوں کو اپنے وقت پر یا طریقے کے مطابق ادا نہ کرنے کا جو عذاب ہے اس کا عذاب ہو سکتا ہے جھیلنا پر تو یہ چند ایک پہلو تھے جن پر روشنی ڈالنی ضروری تھی کہ لوگ کس انداز میں آج دین سے دور ہیں سوال یہ ہے کہ جب دین اسلام نے مکمل طور سے زندگی گزارنے کا اصول بیان کیا ہے اور دین کو اختیار کر کے دین پر عمل کر کے ایک آدمی دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے آخرت بھی حاصل کر سکتا ہے دولت بھی حاصل کر سکتا ہے جنت بھی حاصل کر سکتا ہے تو لوگ دین سے دور کیوں ہیں میں نے پہلے بتایا کہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ دین پر عمل کرنے سے ہم دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے یہ غلط فہمی ہے جس کا اجازت دین کا مطالعہ کرنے سے انسان سے ہو سکتا ہے بعض اسباب بڑے بڑے ہیں جن کو ہم بیان کر کے علاج کچھ بتائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دین سے ہم دور کیوں ہیں نمبر ایک انسانوں کا گناہ میں ملوث ہونا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقطہ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے اگر وہ گناہ پھر کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے وہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے جیسا کہ مسد احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے تو دین سے دوری کی ایک وجہ انسانوں کا کثرت سے گناہ کرنا ہے اور پھر گناہ نہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا ہے گناہ کرنا ہماری فطرت ہے کلو بنی آدم خطہ انسان ہے گناہ کرے گا غلطی کرے گا لیکن کیا ہے وقی الخطائی نہ کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ غلطی کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھی غلطی کرنے والے اور ایک بری غلطی کرنے والے لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ بھی کرتے ہیں گنا فطرت ہے لیکن توبہ شرعی حکم ہے تو اگر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اور فطرت سے مجبور ہو کر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے برے نتیجے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتا دیا اگر آدمی اس کو نہیں اختیار کرتا ہے تو تھوڑا اور دور ہوتا ہے کیونکہ سیاہ نقطہ جو اس کے دل میں پڑتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جب دل کالا ہونے لگے گا تو انسان دین سے دور ہوگا قریب نہیں ہوگا تو بہت اہم اور بڑی وجہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ سے توبہ نہ کرے لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انسان غلطی اور گناہ کرے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے اب مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دو مثال دیتا ہوں لوگ نماز کے چھوڑے کو غلط نہیں سمجھتے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھنا آپ کو دوسرے وقت کی نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے کم سے کم بچا سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک دن میں اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں تو آپ یہ گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن کی نماز پڑھ کے اور ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں ایک عالم کو کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جمعی جمعہ کیوں نہ یہ زیادہ بڑی غلطی ہے کہ انسان غلط کر کے اپنے آپ کو غلط میں کہنے دے اور ایک بڑی وجہ جو آپ کے سامنے آئی کہ انسان دین کے بارے میں یہ غلط تصور ڈالے اپنے ذہن میں کہ دین پر عمل کرنا یا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہماری رسک میں کمی کا سبب ہے سوال انسان کا رزق کہاں ہے زمین میں ہے یا آسمان میں آسمان میں ہے اللہ العالمین نے فرمایا وفی سما اشت حکم تمہارا رزق کہاں ہے آسمان میں لوگ رسک کہاں تلاش کرتے ہیں صرف زمین میں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمیں رسک صحیح سے نہیں ملتا رسک اگر دنیا میں اور صرف دنیا والوں سے طلب کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین نہیں دیں گے پھر دنیا والوں کے سپرد کریں گے اور اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہاں رزق آسمان میں ہے تو ہم کہاں جائیں گے رزق تلاش کرنے وہاں جہاں آسمان والے کا یا جہاں آسمان والے کی پسندیدہ جگہ مسجد میں اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان والے کی پسندیدہ جگہ میں اور آسمان والے کے قریب جائیں گے تو رزق میں کمی آئے گی اور اگر آسمان والے سے دوری اختیار کریں گے تو رزق میں در حقیقت انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے اللہ نے کہا کہ رزق آسمان میں ہے پھر یہ رزق تب ملے گا جب آسمان والے کو ہم راضی کریں گے یا آسمان والا ہم سے محبت کرے گا اور رسک آسمان والے سے دوری بنا کر کبھی نہیں آتا اس بات کو لکھ کر رکھے یہ قرآن کی بات ہے ہماری بات نہیں ہے تو لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے دین سے جڑیں گے تو پھر اس کے بعد دین ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اسباب میں سے ایک بڑی وجہ اسباب میں سے ایک بڑی وجہ غلط لوگوں کی صحبت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہ ایک بیان کر کے اور علاج کچھ بتاؤ تاکہ وقت کی پابندی اور اختصار کے ساتھ تمام باتیں سامنے آئیں غلط لوگوں کی صحبت ہے در حقیقت انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم نے کا کوئی شخص یہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے اگر کافر میرا بہت اچھا دوست ہے تو ہمارے دل میں اسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کفر کی محبت بھی آئے گی یا اگر نہیں تو کم از کم اسلام کے تعلق سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں رہے کم از کم یہ ضرور ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اگر ہمارا دوست دین سے دور ہوگا ہم کیسے قریب ہوں گے کیونکہ دوست انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی اور صحبت یہ ایک بڑی وجہ ہے انسان کے دین سے دور ہونے کی کیونکہ آج کل ہم لوگ دوست کس کو بناتے ہیں پتا ہے جو یا تو دنیاوی معاملات میں کمانے میں گناہ کرنے میں غلط کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے گرچہ ہم غلط ہیں یا پھر یہ کہ ہم کو غلط کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ٹوکتا نہیں کم از کم ایسے شخص کو دوست بنانا یقیناً آپ کو دین سے دور کرے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسل الجلی جلی کےلیس عصو اچھے اور برے نیک اور برے دوست کی مثال کیسی ہے جیسے ایک شخص ہے جو مشک بیچتا ہے یعنی خوشبو یا ایک شخص ہے جو بتی میں کام کرتا ہے خوشبو بیچنے والا یا تو آپ اس سے خریدیں گے یا وہ آپ کو گفٹ کرے گا یا اگر دونوں میں سے کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے پاس بیٹھ کر بدو پائیں گے نہیں کیا خوشبو حاصل کریں گے تو اگر نیک آدمی ہوگا تو یا تو وہ آپ کو نیکی کی ترغیب دے گا یا آپ کو برائی سے روکے گا یا کم از کم آپ اس کی اچھائی دیکھ کر خود اچھا کرنے پر دل آپ کا آپ کو ابھارے گا اور جو برا دوست ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے آگ میں پھوکتا ہے بھٹی آپ نے دیکھی ہے لوہے وغیرہ کے زنگ کو دور کرتے ہیں جس میں اس میں کیا ہے یا تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گا یا کم از کم وہاں پر جو بری بدبو آتی ہے خراب جس کو ہم بدبو کہتے ہیں بری بو خراب بو وہ آپ کو آئے گی برا دوست ایسا ہی ہوتا ہے انسان ہمیشہ دیکھے کہ دوست کس کو بنا رہا ہے اور آج کل استاد محترم شیخ عبد الرزاق البد رسید اللہ بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا ساتھی بھی پایا گیا ہے جو پرانے زمانے میں نہیں تھا ایک ساتھی ایسا ہے آج جو گزرے ہوئے زمانے میں وہ نہیں تھا جانتے ہیں کون موبائل اور انٹرنیٹ کا ساتھی موبائل اور انٹرنیٹ آج انسان کا سب سے قریبی اور رازدار یعنی مخلوقات کی میں بات کر رہا ہوں دوستوں کے بارے میں سب سے رازدار اس کا یہی ہے وہ اس کو اپنی ہر راز کی بات بتاتا ہے اس کے تمام راز اس میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس کا ہر وقت کا ہر پل کا ساتھی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں پرسنٹیج زیادہ خرابی کی ہو تو وہ چیز بری کہلاتی موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ اچھائی آئی ہے یا خرابی آئی ہے کوئی بتا سکتے ہیں خرابی آئی ہے آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے کے معاشرے کو دیکھیں عام معاشرے کو علماء کو نہیں عام لوگوں کو کم از کم کم از کم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ضرور تھا کم از کم ہمارے گھرانے محفوظ تھے وہ برائیاں جو آج اس کے ذریعے ہوتی ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھیں ایسے برے ساتھی کو اگر کوئی اپنا ساتھی بنائے تو پھر اس کی صحبت کا اس کے اوپر اثر تو ہوگا نا اور اس ساتھی سے ایک آدمی تربیت پاتا ہے کب سے بچپن سے لے کر یہاں تک کے جوان ہو جاتا ہے تو اس کی تربیت کیسی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل اگر بچہ خراب ہوتا ہے تو ماں باپ کو جلدی دوش نہ دے اس کی تربیت موبائل نے کی ہے اسی لیے آج موبائل میں اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے عالم اگر قرآن کھول کے بھی دکھا دے کہ بھائی یہ آپ نے جو سنا تھا وہ غلط ہے نہیں میں نے فیس بک پہ سنا تھا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے ٹویٹر فیس بک اور سوشل نیٹ ورک آج کل لوگوں کے نزدیک زیادہ بہترین اور فقہ ہے قرآن اور حدیث ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے علماء کچھ نہیں ہے ان کا ایمان اس پر زیادہ ہے ان کا ایمان دین پر علماء پر کم ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ دین سے بہت دور علماء سے بہت دور ہو رہا ہے ایک اور وجہ ہے یا اس وجہ کو میں علاج میں ذکر کرتا ہوں وہ وجہ بھی ہے اور اس میں علاج بھی آتا ہے علماء سے دوری علم سے دوری انسان کو دین سے دور کرتی ہے اور علماء سے قریب علم سے قریب انسان کو دین سے قریب کرتا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور امید ہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ بات ہوگی ہمارے درد کی کہ اب دنیا کل لوہا دنیا پوری کی پوری ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے اور اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہے دنیا کیا ہے اللہ سے دور کرنے والی ہے ملعون ما فیہا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی یاد سے اور اللہ کے دین سے دور کرتی ہے اللہ ذکر اللہ وما والا یا اللہ ذکر اللہ وما والا سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے تعلق رکھتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے اور سوائے عالم کے اور متعلق کے یعنی طالب علم کے یعنی اگر آپ کو دنیا میں رہ کر اللہ کے قریب رہنا ہے تو کیا کرنا ہوگا اللہ کا ذکر کیجئے علم حاصل کیجئے علماء کے قریب رہیے کیونکہ یہی تین چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور ہونے سے بچا سکتی ہے تین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ایک نے ایک جگہ دیکھی آگے خالی جگہ آگے آیا آگے بیٹھ گیا دوسرا آگے بڑھنے سے اس کو شرم آئی تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا تیسرا جب اس نے دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے تو واپس چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک اس نے اللہ اس نے مجلس میں جو کشادگی دیکھی وہاں پر آیا اور اللہ رب العالمین سے یا اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہے اللہ سے پناہ لینی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے اس کو پناہ دیا دوسرا شخص اس کو شرم آئی تو اللہ رب العالمین نے بھی حیا کی تو پیچھے بیٹھ گیا لیکن دونوں کو خیر ملا تیسرا جو واپس چلا گیا اللہ رب العالمین نے اس سے اعراض کیا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین اعراض کرے اس کو کہاں کی بھلائی مل سکتی اس کا مطلب ہے کہ انسان کو دین سے دور ہونے سے جو چیز بچا سکتی ہے اور اللہ رب العالمین کے قریب جو چیز کر سکتی ہے وہ کیا ہے اللہ کا ذکر اور دین کا علم اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں سے تھی جب آپ فجر کی نماز پڑھتے تو ایک دعا پڑھتے اللہ عم عم علم اسل ورثا علم وعملا متقبلا کہ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا پاکیزہ روزی کا اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں دن کی شروعات کر رہے ہیں اور سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہے ہیں نفع بخش علم اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کی بنیاد علم ہے اور ہم اپنی کامیابی کی بنیاد کس چیز پر رکھتے ہیں جہالت پہ علم کا نہ سیکھنا کیا ہے ہمیں جہالت میں لے جائے گا گمراہی میں ہم اس بنیادی کو ختم کر رہے ہیں جس بنیاد پر ہماری زندگی اور ہمارے ہر دن کی اچھائی کی بنیاد ہے کیونکہ ایک آدمی کو دن بھر میں کیا چاہیے یا تو مال چاہیے جس کے ذریعے وہ کھا پی سکے اور اس کی صحت برقرار ہے اور یا تو عمل چاہیے جس کے ذریعے وہ رسک دینے والے کے رسک کے اوپر شکریہ ادا کرے اور اس کو خوش کر سکے اور ان دونوں چیزوں کی اچھائی کی بنیاد علم ہے جب تک صحیح علم نہیں ہوگا آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے اور جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہوگا تب تک آپ کا عمل مقبول کیسے ہوگا تو ہم بنیادی ختم کر دیتے ہیں تو اب رزق میں ہم کیسے خیال رکھیں گے کہ ہم حرام کما رہے حلال کما رہے جیسا کہ آج ہو رہا ہے اور جب یہ خیال نہیں رہے گا کہ ہم حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں تو عمل کی پرواہ کیسے رہے گی پورا دین ہی ہم سے ضائع ہو گیا صرف اور صرف ایک بنیاد کو چھوڑنے سے اور وہ علم کا سیکھنا ہر دن ضروری ہے لازم ہے کہ آپ ایک وقت مقرر کریں جس میں آپ علم سیکھیں صبح ہو شام ہو کوئی بھی وقت سوال کرے پوچھے تاکہ آپ اللہ کے قریب رہیں اسی طرح ایک آخری بات کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھ کر پڑھے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو بہت سارے لوگوں کے اوپر تلاوت کیا گیا بڑے بڑے سخت دل لوگوں کے اوپر اور قرآن ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا بھی سخت دل ہو اگر سمجھتا ہے تو آنکھ اگر نم نہیں ہوگی تو دل ضرور روئے گا اور جس کا دل قرآن کو سمجھنے کے بعد نہیں روتا ہے سمجھ لے کہ دل مر چکا ہے کوئی خیر نہیں اللہ ابو العالمین فرماتے ہیں یا الناس قد من ربکم وشفاء لما فی الصدور اب کہہ دیجئے اے نبی کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کے لیے سینوں کے لیے جو شفا کی چیز ہے وہ آ چکی اب اگر ایک آدمی یہ سنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا مثال کے طور پر ورزر جہنما کثیر کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسانوں میں سے بہت سارے کو پیدا کیا اتنا سنے گا تو وہ اپنے اوپر غور کرے گا ہمارا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنمی والا ہو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہم بھی انسان ہیں عمل کو تلاش کیجیے آپ کا عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں لہم قلوب اللہ کہوں نبیہ لوگوں کے پاس دل ہے لیکن دل کیسا ہے پتا ہے دل سے کوئی بات سمجھتے ہی نہیں آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں آنکھیں لائف شروع نبی کان ہے لیکن حق بات اللہ رب العالمین کی ہدایت کی بات نہیں سنتے یہ پتا ہے کیسے الائی کا کل انعام چوپائے کی طرح جانور کی طرح بلوم ازل یا اس سے بھی برے الائی کا حمل غافی یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی غافل ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان میں سے جن پہ اللہ نے جن کے دل پہ مہر لگا دی ہے کہ قرآن سن کر بھی ہماری آنکھیں روتی نہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مسود غالب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ سناؤ قرآن کہا اللہ کے نبی میں سناؤں کہا کہ ہاں تم سناؤ کہا قرآن سنایا کہا پڑھ سورہ نساء جب عشائد پہ پہنچا فقی فعید اجیت نام کل امت ان شہید کہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب ہم آپ کو جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنائیں گے کہا جب میں نے اس کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا آپ رو رہے تھے قرآن سن کے اگر آنکھ نم نہیں ہوتی ہے تو اپنے دل کو زندہ کرے دل کے حیات اور زندگی کو تلاشے مردہ ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے کسی کی وفات ہو گئی اس کو دفن کرنے کا وقت سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی ایسی تھی جیسے سب کے سر پہ پرندے بیٹھے ہو اگر حرکت کرے تو پرندے اڑ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں لکڑی ہے جس سے زمین کھود رہے ہیں آنکھ سے آنسو جاری ہے اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی سر اٹھایا اور کہا ایک بہت چھوٹا سا جملہ اور ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کے لیے کافی کہا لہٰذا آئی تم اس جیسے دن کے لیے تیاری کر کے رکھو کس جیسے دن کے لیے جب تمہاری روح نکالی جائے گی جب تمہیں کفن میں لپیٹا جائے گا جب تمہاں جب تمہیں چار لوگ کاندے پر اٹھا کر یہاں پر لائیں گے جب تمہیں اس اندھیرے گھر میں رکھیں گے جب تمہارے اوپر مٹی کا بوجھ ہوگا جب صرف تم تمہارا عمل اور رب کے فرشتے درمیان میں ہوں گے اور اس دن کے لیے تیاری کرو جب یہ گڑا یا تو تمہارے لیے جنت کہ باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا جب اس میں یا تو تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کا عذاب دکھایا جائے گا یا اس میں تمہارے لیے یا تو اچھائیاں ہوں گی یا پھر آگ کا کپڑا اور آگ کا بستر پہنایا جائے گا اس جیسے دن کے لیے تیاری کر کے رکھو اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین قبل اس کے کہ ہماری غفلت کا حساب لے ہمیں اپنی غفلت کا حساب لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو برے سے اچھے اور اچھے سے اور اچھے کی طرف لے جائیں تاکہ ہمارے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب اور قریبی بندوں میں لکھا ہے آمین واسو دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ